صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد شان والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی اللہ محمد آقا کی ذات پہ درود و سلام کا نظرانہ جھوم جھوم کے پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد آمینہ کے پاؤں تلے کیوں پتھر موم ہو جاتے ہیں آمینا کے پاؤں تلے کیوں پتھر مومو جاتے ہیں آمینا کے پاؤں تلے کیوں پتھر مومو جاتے ہیں جدھر کو چلتی ہے بادل کیوں سایہ کرتے جاتے ہیں کے پاؤں تلے کیوں پتھر ہو جاتے ہیں جدھر چلتی ہیں باد کیوں سایہ کرتے جاتے ہیں شان والا آیا ہے شان والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صاحب تو جو کرنا الاؤ عرفہ نور و بشر میں رب نے اسے بنایا ہے الاؤ ارفا نور و بشر میں رب نے اسے بنایا ہے آخر میں آیا ہے لیکن سب نبیوں پہ چھایا ہے نور و بشر میں رب نے اسے بنایا ہے آخر میں آیا ہے لیکن سب نبیوں پہ چھایا ہے شان والا شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد سلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد بہت خوبصورت بات کی ہے شاعر نے آپ بلند آباد سے کہہ دیں سبحان اللہ نور نبی کی روشن روشن نور نبی کی روشن روشن نور نبی کی روشن روشن کریا کریا نگر نگر نور نبی کی کرنے ہیں عثمان و علی صدیق عمر نور نبی کی روشن روشن کریا کریا نگر نگر نور نبی کی کرنیں صدیق عمر عثمان حیدر سر سل شان والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد شان والا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جب تلک یہ چاند سورج جگمگاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند سورج جگمگاتے جائیں گے تب تلک ہم نعت نبی سنتے سناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند سورج جگمگاتے جائیں گے تب تلک ہم نعت نبی سنتے سناتے جائیں گے شان والا آیا ہے شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے صلی اللہ علیہ نہیں وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ نہیں وسلم صلی على محمد محمد